جناب نافع بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک کام کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گیا تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کام پورا کر لیا اس دن ان کی باتوں میں سے ایک یہ تھی کہ ایک گلی میں ایک آدمی رضول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا جبکہ آپ پیشاب یا پخانے سے فارغ ہو کر آئے تھے تو اس نے آپ کو سلام کہا مگر آپ نے جواب نہ دیا حتیٰ کہ جب وہ گلی میں آنکھوں سے اوجر ہونے کے قریب ہوا تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر مارے اور اپنے چہرے پر پھیرے پھر دوسری بار مارے اور اپنی کلائیوں پر پھیرے تب اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا تیرے سلام کا جواب نہ دینے کی وجہ صرف یہ تھی کہ میں طاہر نہ تھا امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے احمد ابن حنبل کو سنا وہ کہتے تھے کہ محمد بن ثابت نے تیمم کے بارے میں ایک منکر حدیث روایت کی ہے ابن کہتے ہیں کہ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا محمد بن ثابت کی اس قصے میں کسی نے مطابق یعنی تائید نہیں کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دفعہ ہاتھ مارے بلکہ اسے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فیل بیان کیا گیا ہے ابو داود حدیث نمبر تین سو تیس